امام مالک نے خبر دی انہیں ہشام بن عروا نے انہیں ان کے والد عروا بن زبیر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچہتر